سب سے پہلے پاکستان عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے وطن پرستی رنگ و نسل اور قومیت و لسانیت کے بتوں کو توڑتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے اسلام یہی ہمارا ماضی ہے یہی ہماری پہچان اور یہی ہمارا ترانہ سہر آؤ بچوں تم کو بتائیں مانے ہم ایمان کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے ہم نے ہی اس دنیا کو تہذیب کی دولت بخشی تھی انسانی یا ڈول رہی تھی بیچ بھور میں کشتی تھی رنگ و نسل کے بتھے اور رش بستی بستی تھی رشتوں کی تقدیس نہیں تھی کرداروں میں بستی تھی ایسے میں آئے تھے محمد سائے میں قرآن کے ایک اللہ کے کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان جان سب سے سے پہلے پہلے ہے اسلام بھی بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑوانے آئے تھے تیبہ سے ہر سمت نکل کر علم کے دیپ جلائے تھے اندس کی وادی میں بھی توحید کے نغمے گائے تھے ہندوستان کے بتخانے میں حق علم لہرائے تھے ہاتھ میں تھی تلوار ہمارے ہمراہ اس قرآن کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے تھرایا تھا قاسم نے پھر باطل کے ایوانوں کو ہم وصلاح الدین کے جس نے موڑا تھا طوفانوں کو الٹایا تھا ہم نے ہی دے دے کر اپنی جانوں کو تخت و تاج قیصر کو اور کسرا کے میخانوں کو ہم ہی تین سو تیرہ تھے پاتے یوم فرقان کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے کفر پہ اپنی ہے بت تھی ہم غیروں سے مرعوب نہ تھے دوڑ لگی تھی جنت کی اور شم مطلوب نہ تھے سادہ لو ہی سے جیتے تھے چاہو یہ مرغوب نہ تھے کپڑوں کے پہ بند خلیفہ تک کو بھی مایوب نہ تھے ایسے میں بھی حاکم تھے وہ پورے ایک جہان کے ایک اللہ کے کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان سب سے پہلے ہے اور بخارا کو کتنے روشن مینار دیے ہم نے بن مسلم سے اس جگ کو سالار دیے تارق جیسے بیٹے پالے حیدر سے کرار دیے نان جبھی کھا کھا کر بھی آرام سکوں سب بار دیے ہم تو شناور تھے جرت ہمت کے ہر میدان کے افریقہ کے دشت و جبل کو جب جب بھی سیراب کیا علم و یقین کے بیج بکھیرے پتھروں کو میں تاب کیا چنگیزی یا کو جس نے حق کے لیے سیماب کیا اصلاح و تبلیغ سے اس آتش کو رو دے آپ کیا ہم ہی تھے وہ آج اس بندے اس رب رحمان کے ایک اللہ کے کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس اس جان سب سے پہلے ہے لاکھوں میل پہ پہلی ایک بستی میں ہم سب رہتے تھے جدا جدا تھی بولی لیکن ایک ہی کلمہ کہتے تھے ہند کے رہنے والے قسطن دنیا کا غم سہتے تھے دلوں میں تھا ایک جوش خوت پیار کے دریا بہتے تھے گھرے نہ تھے ہم لالچ میں اس دنیا کے سامان کے ایک اللہ کے کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان سب سے پہلے ہے دنیا کو اخلاق کی کالا تعلیم ہمیں نے دی بیٹی ماں اور بہن کو بھی سچی تعظیم ہمیں نے دی اپنے بزرگوں کو سب سے بڑھ کر تقریب ہمیں نے دی پھول سے پیارے بچوں کو خوے تسلیم ہمیں نے دی ہم ہیں وارث علم نبی کے گنچے گلدان کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے سب سے پہلے ہے اسلام جان سے بھی پہلے آؤ بچوں تم کو بتائیں مانے ہم ایمان کے ایک اللہ کے بندے ہیں ہم مالک وہ اس جان کے سب سے پہلے ہے done to be believed.